حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھاؤ چڑھ گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کاش آپ قیمتیں مقرر فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں تم سے جدا ہوں گا تو کوئی شخص مجھ سے کسی ظلم کی تلافی کا طلبگار نہیں ہوگا جو ظلم میں نے اس پر کیا ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو ایک